قدر محترم سامعین و اور گرانی آپ کے بالکل سامنے ہے ربا کو اس کے جہنمی اسٹیشن پر ربا کو بدماش اسٹیشن ماسٹر کی ملی بھگت سے اس کی منافقت سے اور اس سے پہلے پشاور کا وہ حدیث اسٹیشن ماسٹر جس نے ربا کے اسٹیشن ماسٹر کو مقرر کیا کہ دو تین نمبر فلاں فلاں میں لڑکے آ رہے ہیں ان دونوں کی ملی بھگت سے ان کی منافقت سے ان کی دنات اور ان کی حفاظت اور دفاقت اور کمیگی سے پاکستان کے ایک عظیم medical college Nishtar medical college Multan کے طلبا جن کا تعلق اسلامی جنگ طلبا سے ہے جو ہمارے مسلمان بھائیوں اور بزرگوں کے بچے ہیں ان کو اس جرم بے گناہی میں کہ انہوں نے ریلوے اسٹیشن پر ختم نبوت کا نعرہ لگایا میں اپنی تقریر سے پہلے روزنامہ نوائے وقت کی بات کو نہایت پسندیدگی سے پیش کرتا ہوں روزنامہ نوائے وقت نے اپنے ادارے میں بڑی پیاری بات کہی ہے مدین نظام صاحب لکھتے ہیں کہ اگر مرزائی ختم نبوت کے قائل ہیں جس طرح کے وہ اس ملک کے ایک ایک گوشے میں ایک ایک زمین اور ایک ایک مدرس یہ کے بات پہنچانا چاہتے ہیں کتابوں سے پمفلٹ سے رسائل سے جرائد اور اخبارات کے ذریعے اپنی چھوٹی چھوٹی کارگر میٹنگوں سے بند کمروں میں جو وہ خفیہ سازشی انداز کی میٹنگیں کرتے ہیں ان میں بڑی بڑی کوٹھیوں میں اور سرکاری دہاتوں میں سرکاری تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے وہ یہی باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ختم الموت کے پائے ہیں اور مزدوروں لڑینوں بین الاقوامی خنزیروں یہودیوں رسائیوں کے چاپیوں سے اگر تم ختم نبوت کے پائے ہو تو تمہارے شکر ہتنا ہی نے وہ کرا کر کیوں اٹھی اگر نشر میڈیکل کالج کے لڑکوں نے ختم نبوت زندہ باد کے رائے لگایا تو تمہیں کیا تکلیف ہوئی جس تکلیف کو تم نے بچاروں سے دے دیا جہاں تک اشتراعت موصول ہوئی ہے اگر یہ اشتد صحیح ہے کہ ان مزرو طلبا سے چار طلبا خدا کے یہاں پہنچ چکے ہیں تو پھر کیا تمہیں شرم نہیں آتی وہ تمہاری یہ تمہاری امن کی دیوی کیا اپنے تلوار اتار کر نہیں آتی ربے کے اسٹیشن پر اور تم امن کے دیوتا بنے پھرتے ہو بدماشے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بھی وہ قوم ہے جو بارڈر پر کھڑے ہو کر اپنی ملک کا تحفظ کرتی ہے یہی قوم نظریات کے بارڈر پر کھڑے ہو کر تمہارے طرف سے اڑا سکتی تم نے شاید یہ محسوس کر لیا کہ انیس سو ترپن کی تحریر کو لے کر انیس سو چوہتر کے انیس برسوں میں قوم کے نظریات ختم ہو چکے ہیں اور قوم کو ہم نے امریکہ رشیا برطانیہ میں بیٹھ کر جاسوسی کے مختلف پہلوؤں سے اور اپنی دفیفہ کاریوں جگہ کاریوں سازشوں کے مختلف روپوں سے ہم نے قوم کے ذہنوں کو اور قوم کے افکار کو قوم کے ادھیان کو ان کے عقیدوں کو متزلزل کر دیا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے حالات کی روش میں اور حالات کے دھارے میں بہتے ہوئے لوگ اپنے مسائل سے دو چار لوگ مسائل میں گرفتار لوگ یقین وقتی طور پر بھول جایا کرتے ہیں لیکن لوگ بھولنے پر آئے تو جوان بیٹے کی جوانہ مرضی بھول جاتے ہیں اور بھولنے پر آئے تو اپنی نوجوان بیوی کی جوانی کی موت بھول جاتے ہیں یقین کیجیے مسائل بھی لوگ بھول گئے یہ ضرور ہے کہ قوم نے اس اکیس سال کے عرصے میں اپنی اپنی خود اختیار کردہ مصیبتوں کی وجہ سے مسائل سے گردانی کی لیکن عقائد سے گردانی نہیں کی ان کے دل میں وہ چنگاری موجود تھی جس کو تم نے سلدار اور جھڑپ اٹھی تم نے خود جھڑکا اور چنگاری کو میں سمجھنے سے قاطر ہوں کہ ہمارے حکام اور پنجاب کی حکومت آخر کس بات کی ہمیں تسلیم کرتی ہے میں حنیف رانے کو یاد دلانا چاہتا ہوں روزنامہ مشاہبات آج سے تین سال پہلے کہہ رہا حنیف رانے کو نصرت کے اوراق یاد دلانا چاہتا ہوں حنیف رانے کو اس کی وہ تقریر یاد دلانا چاہتا ہوں آج کو چاہتا ہے کہ میں امن کا پیغام دیتا ہوں میں پوچھتا ہوں امن کا پیغام جنڈے کے ذریعے دیا جاتا ہے لال پور میں کشمیر لگا دیا گیا ہے لاہور میں پولیس گشت کر رہی ہے تمام رات مساجد کے مولویوں کو فیس کھینچ کر یہ کہا گیا خبردار جو کل میں تم نے تقاریر کی اور یہاں بھی یہی کہ قریب قریب آخر کیا یہ سب کچھ امن کا پیغام ہے تمہیں شکلیاتی امن کا نام لیتے ہوئے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے یہ دو اڑھائی سال یہ سب امن کا پیغام ہے تمہارے اقتدار کو کون سے پیسے میں امن نظر آتا ہے اور کیا یہ سیکورٹی فورس یہ امن کی جو دیوی ہے اور یہ سفارت کے خورا ہورہ میں تم نے اکٹھے کر رکھی ہے جس کو تم سفاہت دانش کہتے ہو جو دانش سے توڑے دین سے محروم شرافت سے آری اور انسانیت کو ان کے نزدیک نہیں خرچی ان سفارت کے خورا کو کیا تم عمل کے لیے مقرر کر رہے ہو قوم کا کروڑوں روپیہ تم ان شکاروں پر ڈسکرس کر رہے ہو کیا اسی لیے ہے کہ تم اپنی کرسی کی حفاظت کے لیے اسی قوم کے بیٹے کو قوم کے بیٹوں سے ملوا دو پتی پر تمہارے پاس کوئی امن نہیں ہے اور ربا کے لیے شہر بچے عمل کا مظاہرہ ہوا پھر اس کے بعد تم نے لوگوں کو مارا ان کو پکڑا ان کو جیل میں کھینچا اور پھر تم نے ان کو اصل بات یہ ہے تم نے ربا کے حادثہ میں مجرموں پر آج ابھی تک پرچا چار کیا ہے تم نے اور ان مجرموں کے خلاف کیا دفعہ تین سو دو لگائی ہے کیا ان مجرموں کے خلاف جیسا دفعہ تین سو سات لگائی ہے ان مجرموں کو تم نے ایک سوانا چالان کر دیا اتنا بڑا حادثہ اور جس طرح برادر من عبد کریم صاحب نے یہ بتایا کہ پاکستان کے ہر ضلع سے ہر شہر سے جماعتوں مرزائیہ کے اس علاقے کے امیر کی ہدایات پر تین چار پانچ کی ٹولیاں جہاں سے گئی ہیں ورنہ یہ حقیقی بات ہے کہ ربا کے ربا میں پانچ ہزار نوجوان نہیں ہیں یہ تمام باہر سے گئے ہیں سادہ جو کوئی وجہ سمجھاؤ ایسی کوئی وجہ بتاؤ جس وجہ کی بنیاد پر تم ان سے کریے کتراتے ہو مرزائوں سے ان کے خلاف محاسبہ نہیں ہوتا ان کی اندرونی خانہ سرگرمیوں کو تم چیک نہیں کرتے جاؤ دیکھو یہاں مجھے تو معلوم نہیں ابھی تک کہ گجرات میں مرزائیوں کا بڑا مرکز کون سی جگہ ہے جہاں بھی مرکز ان کا ہوگا پورے گجرات کی گلیاں گجرات میں ان کے مہاجین کے مکانات کے نمبر ان کے اس کمرے میں بہت بڑا ایک چارٹ لٹکا ہوا ہوگا اس چارٹ میں اس مکان کا نمبر گلی اور اس کے تمام متعلقین اس کی آمد اس کا خرچ اس کے بیٹھ میں دوں گی جب سب نوٹ ہوں گی یہ کیا ہے یہ سب کچھ امن ہے اور پھر مرزائی خود یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ فوج میں ہماری اکثریت ہو رہی ہے نیوی پر ہمارا قبضہ ہے میں کہتا ہوں اس فوج پر نہیں کوئی اور فوج تمہارے پاس ہے اس کو بھی لے آؤ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ وقت آنے پر بتا دیں گے کہ قوت کس کے پاس ہے وقت آنے پر بتائیں گے کہ تمہاری کا جواب کس طرح سے دیا جاتا ہے حکومت کو چاہیے کہ ان کو لگام دے اگر حکومت ان کو لگانی یہ سکتی تو میں نے سیتا وطنی نہیں کہا تھا جب حمید رامے صاحب وزیر وزیر والا نہیں تو انہوں نے کہا تھا مسلم نے گالیاں دی ہیں کہ اور تو سلاد سلام کو دیں پتا نہیں وہ کہڑا کہڑا آندر کا تعلق ہے وہ آندر کا آنکھ کا وہ آنکھ کا کون سا تعلق ہے جس تعلق کی بنیاد پر تم چیز بدلی ہوتے ہو تو یہ بڑی اذیت ہوئی ہے بڑی توڑ اٹھانی پڑی ہے بڑی دقت ہوئی ہے کہ مرزائیوں کے خلاف پنجاب میں گلگلا پیدا ہو گیا ہم نے نہیں کیا سنو پنجاب کے محاذ پر جتنی بھی جنگ اب شروع ہونے والی ہے یہ تمام تر مرزائیوں کا پلان ہے کیوں اس لیے کہ مرزائیت پیدا پنجاب میں ہوئی مرزائیت نے پرورش پنجاب میں پائی یعنی پنجاب میں پرورش پائی پنجاب میں یہ پودا جوان ہوا پنجاب میں یہ کتنا عروج پکڑ گیا اور اب ان کی نظر اس بات پر ہے کہ پنجاب میں قبضہ کر کے یہاں کی حکومت اپنے قبضے میں کی جائے پھر بات میں سے بات آ گئی ہے میزائلوں کا سیاسی رول آپ ملاحظہ کریں ہمارے نوجوان پڑھے لکھے دوست یا بزرگ تعلیم یافتہ وہ اس بات کے لیے توجہ نہیں دیتے ہماری بات کو مزدور کی بڑھ سمجھتے ہیں یا بڑی سے بڑا ملائیت کا ایک اور کرے ہمیں مجسمہ کرے مجسمہ میں کھڑے جاتا ہے اور ہماری باتوں کو کا ایک کرے شکر گڑھ کے محاذ پر مرزائیوں کی وجہ سے شکست ہوئی اس لیے کہ شکر گڑھ گرداسپور کی تحصیل ہے اور شکر گڑھ کے اس مورچے سے جہاں مسلمان تھے قادیان تقریباً تیس میل ہے یہاں سے ہماری ہیوی گن کا فائر کابیان کے جہنم میں جاتا تھا اور مزید آج ہوتا تھا وہاں سے وائرس ہوا ربا میں ربا کے گرو گھنٹان نے اس کو اس دریموسی نافذ سبیف نے اس نے ملک عبد علی کو حکم لیا کہ یہاں سے ریٹائر کر ملک عبد علی نے جی ایس کیو کے ساتھ کار بات کی وہاں بھی جس کو مرزائی بیٹھا ہوا تھا اور مرزائیوں کا ابا جان لہجہ جو موجود تھا اس کی موجودگی میں کسی اور کی ضرورت کیا تھی جاؤ شکر گڑھ جا کے پوچھو پانچ سو پانچ گاؤں چار پانچ گھنٹوں میں کس طرح ان کے سپرد ہوئے اور اسی پر بس نہیں اسی پر بس نہیں میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ پاکستان میں ہر کمیڈی عہدے پر فائد کرنے کے لیے کیا سیب میزائل ہیں اور کوئی پڑھا لکھا مسلمان نہیں بریلیوں میں سے جو بندیوں میں سے آل حدیثوں میں سے شیعہ بھائیوں میں سے ان میں سے کوئی تعلیم یافتہ آدمی نہیں کہ جو ان عہدے پر قائم کیا جائے سکھ جب بھی پاکستان میں آتے ہیں تو وہ جانی عباد اللہ بدماش وہ ان کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے وہ جانی عباد اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اور اس نے کتاب بھی لکھی ہے سکھوں کے گرو صاحب کے اوپر کہ گرو صاحب ایسے تھے اور ایسے تھے اور ایسے تھے اور مرزا غلام احمد کی باتیں اور گرو صاحب کی باتوں کو ملا کے ان کو یہ بتاتا ہے سکھوں کو کہ ہمارے حضرت صاحب اور تمہارے گرو صاحب ذہنی اعتبار سے اور تصورات اور فکر کے اعتبار سے اور اپنے پروگرام کے اعتبار سے پروگرام رکھتے تھے ہمارے ساتھ تعلقات قائم کرو اور لاہور ریڈیو سے جو پنجابی دربار کا پروگرام ہوتا ہے اس پروگرام کو نشر کرنے والا بھی ہی ہے میں پوچھتا ہوں آخر یہ مرزائیوں کو حکومت بھی کیوں لکھ دیتی ہے ہماری غلطیاں بھی یاد رکھیے اور اپنی بندہ پروریاں بھی ضرور یاد رکھیے اپنی کرم فرمائیاں بھی اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ آخر وہ کون سے اخبار وجوہات ہیں کہ مرزائی مرزائی مرزائی مرزائی اور اس ستائیس برس کے عرصے میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ مرزائیوں کو اتنی اجتماعیت کے ساتھ حملہ کرنے کی کبھی طاقت حاصل ہوئی ہو کبھی حوصلہ ہوا ہو انہوں نے کبھی سوچا بھی ہو وہ تو خام بچوں کو ڈراتے سے وہ ہراری آ گئے ہراری آ گئی ہے لیکن اب مرزائیوں کے حوصلے اس قدر بلند ہیں کہ انہوں نے حلال اعلان نے نکارا صرف اسی موقع پر نہیں جب پاکستان کی فضائیہ نے ربا میں ناصر احمد کو سلامی دی فرمایا آپ نے پاکستان کی فضائیہ نے ربا میں ناصر کو سلامی دی موسی ناصر کو سلامی دی گئی اس پر اس نے کہا کہ آپ گھبرائیں مت یہ تو آپ کے لیے آئے ہیں اور پھر اس کے بعد تقریریں ہوئی اور تقریروں میں یہ کہا گیا کہ ہم لوگوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم اب اس موڈ میں نہیں کہ لوگ ہم کو کچھ کہیں اور ہم خاموش رہیں بلکہ اس موڈ میں ہیں کہ ایک کے بدلے تب سب لیں گے اور یہ بتا دیں گے کہ کون اپنے مذہب اور مشن کے لیے کتنی قربانی کرتا ہے یہ اس للکار کا ایک نشان ہے حقیقی بات یہ ہے کہ ان کو حوصلہ ہمارے برسر اقتدار طبقہ نے دیا ہے برسر اقتدار طبقہ خدا کا خوف کرے کچھ سرم کرے امت کے حال پر رحم کرے اس ملک کے حال پر رحم کرے جس ملک میں ایک طرف بلوچستان کا مسئلہ ہے جس میں پانچ بلین فوج ہماری اپنے بھائیوں سے برسر اقتدار ہے ایک طرف صوبہ سرحد کا مسئلہ ہے جہاں وزارتیں بدلتی ہیں گورنریاں بدلتی ہیں اس کو اٹھا اس کو پٹک اس کو پچک کر اس کو نکال ایک طرف اساتذہ کا مسئلہ ہے ایک طرف مزدوروں کی معاش کا مسئلہ ہے ان کی تنخواہوں کا مسئلہ ہے ایک طرف اقتصادی بدحالی کا مسئلہ ہے ایک طرف اقتصادی بے عملی کا مسئلہ ہے دوسری طرف سیاسی آپ کی یہ یعنی سیاسی زندگی موت تشدد اور استبداد اور جور جہاد کے نرم میں ہے اور دوسری طرف یہ مذہبی دینی اعتبار سے اسلام کی شریعت محمدیہ صاحب اثرات و تحیہ کے اعتبار سے اس پاکستان میں انتہائی طور پر تدمیل کی جا رہی ہے ٹیلی ویژن کے ذریعے ریڈیو کے ذریعے سرکاری اخبارات اور وسائل کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کی جھجیاں میں چلی جا رہی ہیں اس گھرونے ماحول میں اس پریشانی ایک دوست لکھتے ہیں کہ F M Latif Arabi excise and taxation officer Gujrat مرزائی کا تبدیل کیا جائے اور بولیا بادشاہ ایک سور نو کڈے گا تو کما دے باقی سور جڑے لوگ کتوں کڈے جان گے کما تو سورا کا ود بڑھ گیا کماد سورا کا ود بڑھیا میں کہنا سارے کو پڑھ کے رکھو بھیجو جو کہ کہہ دے جو ملک کے غداروں کو تاشیز دے ان کو سیچیں دے الیکشن لڑنے کا موقع دے وہ غدار نہیں ہے اصل میں غدار تو وہ جو غدار جانتے ہوئے بھی اس کو ختم نہیں کرتا کیا پاکستان کا وفادار علی محمد ہے موسی ناصر اور ذکر اللہ جی بھائی جن پرا بیٹھے ہو کھلوتے ہو پولیس آ رہے ہو تھی بھی وڈے افسر صاحب ہیں کبری تھی بھی اپنے ایمان نال دسو تنوع پہلے پولیس والے پڑھا تنوع اپنے با اختیار افسر ہونے کے باوجود کبھی واگا کراس کرنے کی دولت نصیب ہوئی ہے تو گئے جو آپ جو یار سینٹرل انٹیلیجنس والے ہو مقامی پولیس والے ہو سی آئی ڈی والے ہو تھی پولیس کے سپاہی ہو ذمہ دار ہو دولت مند ہو کاروباری ہو تھی دسو کبھی کدی تھو ایٹ پھر آ جنگ کے بعد تمہیں کبھی گورنمنٹ نے اجازت دیتی ہے کہ بعد فار جاؤ نہیں اللہ گیا اللہ آبادیاں پار گیا کابیاں جا کے مامے کو نیچ پڑی سے جو سو اس بدماش کی عید نیڑے کرو کتنے ہو ہی نہیں جی؟ غدار کون ہوا ہماری کے مرزائی پر نہیں بھائی پیپلس پارٹی کا ہاتھ جوڑ کر دیسی واسطے نہیں کہنا صرف سمجھا تاری برین واشنگ واسطے تو تھی نہیں تو کچھ سوچو تھی اس ملک کے باشندے نہیں اور سارے کو زیادہ ذمہ داریاں جمعداریاں ہوئی ساری تو کوئی ذمہ داری نہیں سڈے تو ذمہ داری ایک عام شہری دیا تو آج تو ذمہ داری برسے اقتدار پارٹی دے ہم رکن فرض دیا تھی اقتدار کسی نے سے رسول اللہ رضی اللہ واضح کراس کر کے انڈیا کی تنگ ہے وہ کہڑا پروگرام سی وہ کہڑا مشن سی وہ کہڑا فلسفہ سی جی تکمیل واسطے جی کیوں کہ دور تک رکھوائی واسطے رسول اللہ خان صاحب بھادو کو کر کے گئے ظاہر گل ہے کہ غدار نے غدار نو پالیا تو غداری واسطے واجو باہر سے گیا اور پھر بعد میں سے بات آ جاتی ہے دوسرا نہیں جاتا امیر احمد صاحب جو سرکیب برائے بڑا بازار کے خواجہ ہیں وہ ہندوستان تشریف لے گئے تو شاہی مسجد میں تمام چوبی داریاں وہ تمام چگی گاڑیاں ربا اور کاریاں برانوں کے ارد گرد تھی کچھ سوچنے کے مشرق میں فوٹو ہے وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں شاہی مسجد میں کھڑے ہیں اور ان کے دائیں بائیں مرزائیوں کی ایک خاص اسٹائل کی فیمی ٹوپی ہوئی نے سو یعنی جنا اسٹائل کی پیمی ٹوپی ایک اچکن تو ستھن پچھوں اتار چکی ہوئی کتنی پوچھ لوں گے یہ ہاتھ یعنی یہ مذہبی ٹریڈ مارتا ہے اور ایک ایک انداز ایک کیفیت ایک سارے میں احمد جہاں ملا میکل مطلب بھارت کے ہر سیکولر اسٹیٹ وہاں تو دین کا نام تک نہیں ہے کوئی دین نہیں ہے ان کا وہ کہتے ہیں ہر مذہب والے کو چاہے وہ غلط ہے چاہے صحیح ہے اس کو مذہب کی تبلیغ اس کی نشر و شاد اس کے پھیلانے کی مکمل آزادی اور اجازت اور حقوق حاصل ہے لیکن کیا پاکستان بھی سیکولر اسٹیٹ ہے اگر پاکستان لادین اسٹیٹ ہے تو کھل کے اعلان کرو مناسبت کیوں کرتے ہو کیوں اسلام کا نام بدنام کرتے ہو آج سے پہلی حکومتوں نے تمام حکومتوں نے وہ کسی کی حکومت ہو ریپبلکن پارٹی کی ہو کنونشن لیگ کی ہو کونسل لیگ کی ہو پاکستان مسلم لیگ کی ہو کسی مسلم لیگ کی ہو تمام حکومتوں نے اسلام کے نام کا اسپلائٹ کیا قوم کو ہر درجے میں لادینی دی ہر طبقے میں آدمی پھیلائی ہر طریقے سے فحاشی اریانی بے حیائی نظریاتی آوازی آزاد خیالی جیسے مکرو جذبات اور بے راہ روی کے مکرو انداز اس قوم میں جبرن پھیلائے گئے جو شخص گناہ کے قریب نہیں جانا چاہتا پاکستان کے سرکاری ادارے اس کے کانوں میں کفر گول کر ڈالتے ہیں اس کے دل میں جس طرح یہودیوں کو اس روسی قلوب میں جقوف جس طرح ان کے دلوں میں بچڑا پلا دیا گیا تھا ان کی بدامالی کے سبب اس قوم کی اور اس بچر کدار طبقوں کی بدامالی کے سبب اس قوم کو نادینیت پلا دی گئی ہے جس کے نتیجے میں مزاحیت پھیل رہی بات کی جائے کہنے مولوی جی اگلے مسیحیں بڑی رہی ہے تخمین آسیف کر بھیج رہی ہے مولوی جی کی کریے مولوی جی اگلے اتارے میں سہارتے رکھا بھری رکھیے اگلے ابھی کام نہیں کرنا ہے کام کی کرنا رہے ہیں حاجی قاصم پٹیل شراب کٹپر نے پوریا نے سکون ناش کرایا سندھ حکومت اور کل کے اخبار میں نے دیکھا ہے کراچی کے ایک ہوٹل میں غالباً انچاس ہزار گیلن شراب پی گئی ہے اس سال میں ایک ہوٹل میں اسلامی سلطنت یہ لو اچوانا کا نام اردو یہ ہے اسلامی سلطنت میں پوچھتا ہوں ایسے ماحول میں ان حالات میں مرزائیت نہیں پھیلے گی تو کیا ہو ان حالات میں ایرانی کفر بہائیت کے نام سے نہیں پھیلے گا تو اور کیا پھیلے گا ان حالات میں نئے نئے مسلط نئے نئے مذہب نیا نیا دین نیا نئی شخصیت اور نئے روپ دھارنے والے بہروپیے وہ لوگوں کے من مقبول نہیں گے تو کیا ہوگا پاکستان کی مذہبی وزارتیں اور آپ اور حج کی وزارتیں وہ صوبائی ہوں وفاقی ہوں محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح پاکستان کا قانون شراب پی کر سویا ہوا ہے جس طرح پاکستان کا قانون جنا کرنے کے بعد تھک کر تھک ہار کے لیٹ گیا ہے جس طرح پاکستان کا قانون چرچ آف یونر بھنگ دینے کے بعد ہمیشہ کے لیے جہنم داخل ہو گیا ہے اسی طرح پاکستان کی دینی وزارتیں اور کام اور حد کے نام پر قائم کی گئی وزارتیں ہمیشہ کے لیے کسی ایسی لایانی اور ایسے کسی جہنم میں ڈوب چکے ہیں تو ان کو کسی بات کا کچھ سوچ نہیں عجیب بات ہے پھر کیا کہیں مولوی ملک میں بلامی پیدا کرتے ہیں میں پوچھتا ہوں بھائی مولوی کے ملک میں تعداد کیا ہے ایک ہزار قومی افراد کے بعد ایک آدمی مولوی نہیں ہے میں کہتا ہوں تین ہزار آدمیوں پر ایک مولوی ہے تین ہزار آدمیوں کو اگر مولوی بدمنی پر آمادہ کر سکتا ہے تو پھر تمہیں مولوی کا احترام کرنا چاہیے پھر تمہیں مولوی کے وجود کا سکہ مانگنا چاہیے اس کے وجود کو تسلیم کرنا چاہیے اس کی بات کو ماننا چاہیے اس کی بات میں وزن ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مولوی کیا اپنی بات کہتا ہے کیا مولوی اقتدار کی بات کہتا ہے اور دینی جماعتیں بالخصوص ہم لوگ مجلس سے آرام والے کیا ہم تم سے اقتدار کی بھیک مانگتے ہیں یا تم سے اقتدار کی شرکت مانگتے ہیں یا تمہارے اقتدار کو کسی گوشے میں کسی قسم کی کوئی شراکت کی ڈیمانڈ ہم نے تم سے کی ہے کچھ نہیں مانگتے ہم تم سے بڑی جیز نے کلام کچھ نہیں مانگتے ہم تم سے بڑی جیز نے کلام ہم تو انسان کا بے سات کن مانگتے ہم تو تم سے پھر اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ تم اسلام کے نام پر بڑھے اقتدار آئے ہو اور تمہارے بڑوں نے تمہارے پچھلوں نے اور تمہارے پیشواؤں نے اس ملک کو اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا تم اس میں اسلام نافذ کیوں نہیں کرتے وہ کون سی کتاب ہے جو علی جھٹو کے قلم دان کو اس بات پر آمادہ نہیں ہونے دیتی کہ پاکستان میں اسلامی قانون اور شریعت محمدیہ کا نفاذ کر دیا جائے کیا یہ حقیقت نہیں ہے تو ان لوگوں کو اپنا کردار چھلنے کی مانے گا اس لیے یہ اسلامی قوانین اور اسلامی آئین کو براہ راست نافذ نہیں کرنا چاہتے اور اسلام کے نام پر بحروت جھاڑ کر وزارت اقتبر اطلاع پر براجمان ہونے والے جناب کوثر نیازی ان کو خدا کا خوف نہیں آتا یہ گلی گلی پوچھا پوچھا کہتے ہیں کہ ہم سات برس کے عرصے میں اسلام لائیں گے تو کارے زمینار نکو ساختی کہ آسمان نیز پر داختی دو سال میں جو تم نے گل کھلائے ہیں جو کرتوت تم نے کیے ہیں جو کرکٹ تم نے پیش کیا ہے جن اخلاق عالیہ کا مظاہرہ تم نے کیا ہے اور قوم کے ساتھ جو دھوکے اور فروغ تم نے کیے ہیں سیاسی فروغ نظریاتی فروغ مذہبی فروغ اور مذہبی ہنڈوں کو اور مذہب کے نام پر ہنڈا گردی کرنے والے مرزا ربا بران مرزائی بدماشوں کو جو تم نے دی ہے جو سہولتیں تم نے دی ہے اور تم کو میں آدھی تم نے گلی گلی کوچے کوچے کھڑے ہو کر کہا ہے کہ پاکستان میں کوئی قرآن تعریف نہیں ہوا مولوی یوں ہی بکتے ہیں تم نے کھڑے ہو کر کہا کہ وہ کے خائل ہیں تم نے کھڑے ہو کر کہا کہ پاکستان میں تمام لوگوں کو بچنے کا مساوی حق ہے میں تم سے پوچھتا ہوں تمہارا اور موسا خیال کے کتانے اور مسلی کا ایک حق ہے موسا خیال کے مسلی اور کتانے کا وہی حق ہے جو تمہارا ہے اس کی زندگی اسی طرح بسر ہوتی ہے جس طرح تمہاری بسر ہوتی ہے تم ہم کو اس بات کی تلقین کرتے ہو شرماتے نہیں جب تم جماعت اسلامی کے زور تربیت سے جب تم شہاب کے عزیزت سے تم خود مرزائیوں کے خلاف لکھتے رہے ہو وہ کون سا لالچ ہے وہ کون سا لکما استر ہے جو تمہارے حلق سے نیچے اترا اور تمہاری تمام غلط کا ہو ہوگی تم جیل میں ہو اور پشو تاہ کو اٹھائیس ہزار مرزائی تمہیں ووٹ دے کر کامیاب کرائیں اسی لیے تم ان کے پیچھے بھاگتے ہو پھر تم نے ستن میں ہوگی پائی تم تو ربا برانڈ پائی تو ٹوپی بھی ہوگی دے نیچے پائی تو پائی تاری بوتی بھی ہوگی کرائی بئیمانہ تو ساری کا گڑیا بنا رہا لاہور میں ایک اخبار نے تیرے اتنے چیلنج کر کے تنگ کیا کہ میں تیرے اتنے گواہ دینا کہ تو رب جا کے مرزا ناصر کی بات کر کے آئے تو اخبار خرچ کر دیتا اس بندے شوقت گھر میں جیل ہی دیکھا ایک مولوی وسی جا وڑیا وہ وسطی سی کمیار بھراواں کمیار بھراواں کو کھوتے سن بہت سارے بڑے کھوتے سن وہ بیچارہ مولو مسیطے بڑے کی آواز آئی مرزا غلام احمد بھی جی محمد اور مرزا غلام وکٹوریا دی مرزا غلام جارج پنجم دی مرزا غلام ایڈورڈ ہسٹم دی وہی بھی آواز آئی گھی چونے کے اللہ دو قدم کے چن والا کسی خلیفہ نور الدین دی محمد علی لاہوری دی تو مرزا بشیر الدین کی کسی آواز ڈھی ڈیاں چیوں چیاں ان پھر وڈی ساری ہے کر کے لاہور والا کو اللہ بلا پڑیا پر کچھ نہ بنایا اگو ایک منسلہ آ رہا سی کوئی کہہ رہا مولی جی یہ سڈے برا کنارا کا پنڈ ہے ہر تھر چار چار پانچ چھ چھ سات کھوتے گئے کسی کسی لاہور پڑ گئے وقت کھوتے ہوں کند کمال بیٹھو گے نکلو اتوں باہر اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم اب کہاں کہاں لاہور پڑے ایک تو پاکستان کے روادار نے مار کے دیا مولا پھر کچھ رواداری بھی دینی چاہیے لکھنؤ کی چٹی بولی جی بولیں گے جی مولانا آخر کچھ رواداری بھی تو کوئی چیز ہے کبھی کسی نے یار رواداری کی ماں دسو کی ہے کبھی کسی نے ماڈرن ایجوکیٹ ماڈرن سوسائٹی کے ایجوکیٹ تھے کہ کیا hello daddy is my friend ٹھیک ہے نا جی ماڈرن کسی ماڈرن کلچرل کلچرل پروگرام ہوتے ہوئی ہے نا جی جدید تہذیب کا فلسفہ ہوئی ہے جی اور بہت بڑی بگلی کمرے چ منہ بار جو چن ابار کو دگلی کمرے سے منہ بار کسی کو دن کرا تمہاری مرضی کی گل ہے جی جی جو بڑی بڑی کوٹیاں یارہ یارہ بارہ بارہ کمرے کتنے کتنے بندہ لبیا یہاں جدید تہذیب ہے ایک گجرات ایک شاعر میں کیا سی کہ پتہ نہیں کہ علم کے پیڑ سے علم کے پیڑ سے تہذیب کا بندر اترا ایک تہذیب کے بندر ایک ماڈرن ایجوکیشن کے درخت لکھنے لیفٹینٹ ڈیزائن سب کے یا عمل عجیب کماچا ہمیں تو اب سنی نہیں آتی کہ ہم کیا کریں ایک ہی صورت ہے کہ یا اپنا غریباں کا یا دامن ساخا تھا ایک ہی صورت باقی نظر آتی ہے اور جس دن ہم نے اس راستے پر چلنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر پاکستان کی گورنمنٹ یہ کہ دیکھا یہ پاکستان کے دشمن ہے اور ظالموں اقتدار پودے قبضے میں اقتدار کے تمام خزانے تے قبضے وہ پیسے کے خزانے او ڈنڈے کا خزانہ ہو گولیاں کا خزانہ ہو پستولوں کا خزانہ ایسی ملک چ کوئی آگ نہیں لانی جس دن لائیا اس دن جیسے نہیں کرنے ابھی سی گل جس دن ابھی مرزائیاں دیا تو فیصلہ کر لیا اپنا جلسہ درست کوئی نہیں کرنا بالکل نہیں کرنا نہ جلسہ کرنا نہ جلوس کرنا نہ اشتہار چار نہ قرار داد نہ کوئی اور تشدد کی واجہ علامت ہے ساری امن پسندی واجہ دلیل ہے کہ صحیح اسلامی طریقے سے عمل کردے ہوا میں یورپ کی ڈیموکریسی ڈیموکریسی یہ میں کی لینا چاہیے democracy government by the peoples for the peoples of the people سے ایک ہی ہوا عوام کی حکومت اللہ نے میرے منہ گل کرائی ہے میں بڑا گناگار پاپی بندہ ہے میں ایک گل پوچھنا جو تھی اپنے آپ کی حکومت کر سکتے تو رب نو قرآن لان کی نبی پہ زندگی کی ہو تو اصل مسئلہ جو ہمارے ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے بنگال کہ آخر پاکستان میں مرزائیوں کے ساتھ اس قدر رواداری پیپلز پارٹی والے تم کیوں کرتے ہو میں پیپلز پارٹی کے نوجوانوں سے خدا کے نام پر ایک درخواست کرتا ہوں کہ تم اگر مسلمان ہو اور یقینی مسلمان ہو اور مستقبل کے مسلمان ہو سکتے ہو تم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ تم جن علی بھٹو کی کرسی کو جھنڈے لو اس کے اقتدار کی رسی کو کھینچو اور جن علی جتوں پر یہ بات واضح کر دو کہ عقیدہ پہلے اور تم بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرانی آپ کا منصب آپ کا عہدہ آپ کی جلالت قدر رفعت منزل اور آپ کی شان و شرکت یہ سب پہلے پاکستان بھی بعد میں پاکستان کی سالمیت بھی بعد میں پاکستان میں پیدا ہونے والے مسائل بھی بعد میں سب سے پہلے اس مسئلے کو حل کرو اور اگر آپ لوگ نواب صاحبان پیپلس پارٹی میں شامل ہے میں اسے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ ایک چھاتے سے نکل کر دوسرے چھاتے میں پھر وہاں جتنے پڑتے ہیں اس چھاتے سے نکل کر تیسرے چھاتے میں وہاں آپ پر بچاؤ ہوتا ہے وہاں سے نکل کر چوتھے چھاتے میں کہاں تک جاؤ گے اپنی عزت بچاؤ اس مسجد کو اس صبح سے پاک کراؤ ان سبروں کو نکالو اس مسجد سے اس کو پاک کرو میرے کسی بریلی بھائی کو جہاں امام بنا دو تاکہ وہ مسجد کو پاک کر دے نبی کی شان میں کسی جو نہ جا رہے اور اگر تم اپنی نجات چاہتے ہو میں جس بات کی بنیاد پر نہیں کہتا میں نے الیکشن نہیں لینا گجرات میں میں نے تو اپنا کام کرنا اور کام ایسا کروں میں ان شاء اللہ تعالیٰ سٹی کا دور یاد کرا دوں گا چھٹی کا دودھ ہوتی ہے مجھے معلوم ہے تم نے بدماش پال رکھے ہیں ایس بی صاحب ان پاس پارٹی بدماشوں کو بھی گرفتار کیجیے تم بھوٹوں سے مطالبہ کرو تو مسلمان پہلاتے تھے اور ہو سکتا ہے تم مجھ سے بہتر مسلمان ہو امکان تو ہے نا اس بات تم بھٹو سے مطالبہ کرو جس طرح بھوٹو صاحب نے آپ سے کہا تھا کہ گورنر جی بوٹو ریویو یو ودوت مری کہ بھٹو تیرے ساتھ پرواہ مت کر کسی کی اس طرح بھٹو کو کہو ہم تیرے ساتھ تب رہیں گے جب تم مسئلہ ختم نبوت کا منصفانہ حل تلاش کرے گا پاکستان کی اگر مرزائیت کے لیے بھٹو کے قلم کے پاس کوئی قوت نہیں ہے تو پھر بھٹو ہم سے کھل کے کہا دے کہ تم خود اپنے مندر کو قوت پیدا کر لو جو مرزائیت کے مسئلے کو حل کرو تو پھر دیکھو تو پھر دیکھو بدر حنین کے وارثی اور تبوک اور بنی مستلق کہ کے پاس بے و سامانی کا وہ جوہر موجود ہے جو ان کے تمام پرانی لا لشکر کو چند لمحوں میں خسو خاصا کی طرف پر بات لگوت اور تم نے اگر یہ تماشا دیکھنا ہو تو کوئی ایسا مسئلہ مطلب نہیں ہے سارے گجرات میں بڑی بڑی فروری بیس جانا ہو جیڑا بیج ہر جگہ کا خون مار سی گل ہے نا جی میرے بیج جیتیا میرا خون مار میں تو تیری ہڈیا پسیاں کرتا چلا میں نے محمد کی غیرت کی قسم ہے خدا جانا تو میرے سامنے آ تو میری اکھا کی تاپ لیا کے تو ان شاء اللہ میری ربی ہاتھ نہیں پا سکے گا میں کتنا کلے کا کھا جاؤں گی جی۔ اور گل سنو جی ایم اے بہادروں کا پیڑ چڑھ کے دوڑے کیوں کیوں پنڈا ہی دوڑ گئے سارے گجرات کے چوڑے تو دوڑے پیو کو آئے جانو مار رہے جانے مکانا کو نشان لگ گئے خالی نشان نہیں لگے جس دن نشان لگے نا اس دن تمہیں پتہ نہیں لگنا کی ہو رہا ہے نہ جی نا ان شاء اللہ نکل لکھا دے لکھا یوم قیامہ قیامت جائے تبھی تمہیں تو قدر رکھو تو بھوکے ہوگی ہوں گے جاؤ تماشا دیکھو پیارے لائن مکان سے ہیں جی جو نہ ہوگا تین یاد ہاتھ پائی کاس میں جی تین کیلنا یاد نہیں سی تو جن چھیڑے کیوں سی اور بڑا بڑا عامل لال لال اکھا ہرا چولا ہرا پڑکا کر کے جن پتن ٹور پہ ہاں کہ جس نے جن شکل بخا دیتا اور جو آ گیا خدا ہی باہر نکلنا باہر سڑکوں سے آ تیری ماں نے جیلنگ نے لیا بھی نال لایا تو جی تیرے پیو نے تیرے برسے گنا تو سب کچھ نال لے کے آ گئے تماشا دے جا لایا سول ہسپتال ادھر ادھروں کبیوں جتوں تین لب دینا اپنے ختم سالے جواترے سورے کلم جن لگے سب کٹے کر کے لایا تو تماشا دے تو جانا کتنے تینوں محلے کے منڈے کھا جائیں کسم محلہ نکلتے گجرات کے محلے کے منڈے ترین پاپ لگا بلیف نہیں کرنا چاہتے ہل ارا پیو ہے نا وہ تمہیں آپ ہی کر دکھ لے دیکھنے کا کتابیں لکھ دیں مار کے کتابیاں کہ پاکستان میں اینٹی قادیانی موومنٹ چلی اور اس وقت دستور کا مسئلہ درپیش تھا آرامی نے دستور کو موخر کرا دیا طرح دستور نو نہیں چھڑنا چاہتے دستور حکم نو کہ حکنے جان دو اور وہ جا بیمار قبض بہت ہی حکرا کر دیا نا جی نہیں اصے دستور چھڑیا دستور تا تھی اپنے دستور نہیں رکھو پرواہ نہ کرو تھی پر مسئلہ یاد رکھو کوئی دستور کوئی منشور اس وقت تک سڈے نزدیک قابل قبول نہیں جب تک اس دستور منشور بنیادی دفع اعتبار قانونی الفاظ کے اعتبار نال تھی مسئلہ حل نہیں کرتے جس جس دستور میں توحید نہیں ہے جس دستور میں رسالت نہیں ہے جس دستور میں منصب رسالت کا مشہور نہیں ہے جس دستور میں منصب رسالت اور ختم نبوت کا ذکر تک نہیں قانونی الفاظ میں وہ دستور وہ آئین وہ منصور وہ پروگرام وہ ملکی آئین کس کیسے اور کیوں کر اسلامی آئین بن سکتا ہے خالی اس لیے کہ اس میں جناب وزیر اعلیٰ صاحب اور صدر گرامی صدر صاحب اس میں ایک حلف نامہ نا حلف نامہ پڑھیں گے حلف نامہ موبائل پڑھ دیں نہ خلف نامہ ہے اور نامہ پڑھیں گے کہ ہم خدا کو واحد اللہ شریک مانتے ہیں صدر اور وزیر کے پڑھنے سے پورے پاکستان پر آئین نافذ ہو جاتا ہے اپنے ایمان سے بتائیے صدر کے حلف نامے سے اس کی ذات پر آئین لاگو ہوتا ہے وزیر اعلیٰ صاحب کے حلف نامے پڑھنے سے ان کی ذات پر وہ قانون لاگو ہوتا ہے پوری امت کے لیے وہ حصہ تو لاگو نہیں ہوتا اس لیے تو کوٹ ناصر نے کہا تھا ربا کے اس یہودی نے اس گولڈا میر کے بیٹے نے منہ دایان کے کے منہ سے دایان کے سالوں میں نے لکھا تھا اسی لیے تو کہا تھا نا کہ ہم کو یہ حرف بنانے کی بات ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی کیونکہ ہم بھی تو ختم نبوت کے قائل ہیں اور ختم نبوت کے کس طرح قائل ہیں جب جانے یہ گال سن لو مرزا غلام احمد چند ہے کہ میں حضور علیہ السلاط وسلام نے بڑی خدمت کی تھی بڑی اطاعت کی تھی اطاعت کر دیا کردیا کر کردیا میں حضور دی ذات اپنی ذات گم کر ذرا لفظ سننا حضور دی ذات اپنی ذات چنی گم کر دیتا جس نے میں گم ہو گیا تو میں نہ رہا باقی جو کچھ رہا محمد احمد ہے اس واقعے میں محمد احمد ہے ایک مال بھی سر جی لانت بات بھیجنا ہے بعد میں کوئی کے لوگ سماج دینی مرزا غلام احمد دی جی ناپاک اولاد نو ایک پوتر جت مل گیا کوئی پینڈو پکا پڈورا انہیں پولیس کا کر رہا ان کہہ رہا کہنے لگا مولوی تیرا پیو جیونا تو کہیں مار گیا انہوں نے کہا تیری بیبے انہوں نے کہی جیوی ہے انہوں نے کہا جوان ہے نہیں ہاتھ کھا اگر سونی ہے اچھا، بڑی انہوں نے کہا مولوی تیری ماں نو میں کبرا لا دوں تیری ماں نو میں اتلی کرتی لا دوں کنگن پواوا کنا چ بندے پواوا نک چ نک پواوا متے ٹکا لاوا ہاں جی خدمت کرا رج کے نو دی پیسہ رج کے دوا تو تیرے پیو بئیمان کی قبر سے جا کے دودا منڈا ختم قرآن کے کراوا دعوا دوا تو رج رج کے تیرے گھر میں پڑ دوا تو دس سال میں خدمت کرا تو مڑ کے میں خدمت کردا کردا تیری تاری ماں کی عزت گم ہو جا تو پھر میں سرما میں تیرا پیو بن جانا جو محمد رسول اللہ کی اطاعت کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا حضور کی ذات گم ہونے والا بندہ نبی بن جاتا ہے تو مرزا غلام احمد جی کھڈو بھی خدمت کر دیا کر دیا بندہ مرزا غلام احمد بن جاتا ہے اور کاپیاں بھی اتنے دو جواب جو کتاب ہے جاؤ جو کتنے کوئی قتل نہیں کر دیا کوئی مرسوتا بیٹھے گا اس کے جواب دے پوری جمع دار کرے کوئی قتل نہیں کرے گا انہیں آ ضرور کتنے آنکھ خدے لگا بےمانے ضرور چوہے نہیں جی نہیں نہیں نہیں رواداری کے روپ میں کئی مرزائی پھر گیا نہیں اس ظاہر کر دیا مسلمان پکے بئیمان پکے پکے خبیصو نہ مسلمان والے کم مسلمان والے پر جلے کو مزہ کا مرے گا چپ کر کے پھس کر کے جائے کس طرح جلال شریف ہو جائے گا ویا ہوئے گا تو کھان کی میز سے نظر آئے گا تم جس پتر کی ملازمت کی باری آئے گی اور چکے مچھر رگڑ رکڑ نظر آئے گا ازما کے دیکھ لو بڑے بدماش ہو گئے بڑے خرابی ہو گئے بڑے دار ابھی اندازہ لانا جی تو میں یہ ارد کرنا کہ مرزا گلانا مردہ یہ فلسفہ کیونکہ کوئی آدمی جا ہو جا ہوئے گجرات کے ڈی سی صاحب کی خدمت کر کر دیا دیا کر دیا ڈی سی بن جائے گا کیوں کی خیال ہے اچھا جی مرزا ناصر احمد مرزا ناصر جی کرا میں خدمت اطاعت کرا میں جی ڈاکٹر ماض اللہ خوب اتحاد کر دیا کر دیا کر دیا میں مرزا ناصر بن گا جی میں مرزا ناصر بن کر میں کا بن جا میں وہی پیو بن جا گا پتر کا پیو بن جا گا ممکن ہے اپنی طور کے اتنے دنیا کے کسی فلاسفی سوار کیا گل معقول ہے نہیں پر دیکھ لو کہ ایل ایل بی بھی بھیجے پی ایچ ڈی بھی گجے ڈاکٹر بھی بھیجے ڈاکٹر آف لٹریچر بھی بھیجے بڑی بڑی اونچی اونچی ڈگری والے نبی نبوبت چڈ نے بدماش کی نبوت قبول کی ہے اس آدم سجار آدم جی نہ اردو صحیح نہ فارسی صحیح نہ عربی صحیح نہ انگریزی صحیح ایسا چاہے ایسا چاہے نا مطلب جہاں عیسا علیہ السلام نو حصہ رہے سامنے شری نگر کا کرا دسو بندے پتر ان کی کتابیں پڑھو ایسے ایسے پاگل کسے ایسے ایسے بے بقوا والا فلسفہ مرزا کادیا فلسفہ ہو رہا ہے کہ ایک آدمی جانی ہوگی یا سارے ایپ توبہ کر لو اللہ اللہ کرنا پو بڑا نیک ہو جائے متقی پرہیزگار ہو جائے تو پھر دعوت دے تو ڈائی بن کے تل آ گئے تو جی گل نہ منو گے جانوی ہو سمجھو کچھ مطلب فلسفے کا یہ مطلب Mirza Ghulam Ahmad ji same to same خود اپنے متعلق کہہ رہے کہ پہلے مہینہ تھا تو میں مالک تھا پھر میں کی تھی توبہ توبہ کرنے بعد میں اللہ اللہ کرنا رہا انہوں یعنی جاگ رہا قرآن پڑھنا وزیرے پڑھنا جی تخمیا تصویر پھیرنا حق ہو تو نعرے لانا من کسب ہونے لگ پیا ہوں میں دائی بن کے آ گیا جو میری دعوت قبول نہیں کرے گا جانی ہے کی خیال ہے جی پوچھا میں جو کہ پوچھ نو پڑ لو تو ان کو بھائی توبہ کر رہا پوچھیا سیا کوئی تم باقو چور ان کو توبہ کر لا تو تباہ کرنے کے بعد گجرات امام میں بھی بن جا ہاں جی امام میں بھی بن جا تو ساری زفرت ساری نال ہوئے گی ساری زفارت اور زبروں سفروں نصرت سجرت تیرے ہوں گیا تو جناب خوب ڈنگا بجا رہے مہنگی آؤں گا منو گیا کمال ہے یار میرے ساتھ دیکھنے مرزا تصویر مان لو کہ ان تسم کا فلسلہ ہی اتھوی ہے فلسلہ آیا تو کل ہوگا بدماش فر نیک نیک ہونے باغ جگہ بائی بن کے آئے جو انداز جانوی ہے یہ سب کچھ پاکستان چھپدا کیوں جی میں گجرات کی رہن والی کسی عورت ناپو نے ابن کا خطاب دا نصرت پٹو کی جگہ تو سمجھا کیا جائے میرے واسطے جائز ہے نہیں نا جی میں پاکستان گجرات سمبل بازار دن والے کسی نے تاجاب کرنا شروع کر دوں صحیح ہے منو گے میں اس نواب صاحب کی کوٹھی اگے چھاڑو دن والا نواب صاحب کو صحیح ہے نہیں نا صحیح جی صحیح نہیں تو مرزا غلام احمد بدماش کی بیوی کس طرح عمل مومنی ہو سکتی ہے مرزا احمد کی تھی کس طرح خلیوری تو دسا ہو سکتی ہے تو مرزے کا بوٹا تو چھلی دیکھنے والا کھویا تو وہ نام کے باقی وہ سارے کس طرح سادگی کے درجے تک پہنچ سکتے یار جلم بھی کوئی انتہا آپ جہاں بیٹھے مسئلہ ختم ہو تو آپ کی زبان پر موجود آپ ہوٹل میں ہوں دکان پر ہوں چھاپڑے پر ہوں بڑے ہوٹل میں ہوں گھر میں ہوں سوسائٹی کے کسی گوشے میں ہوں مسئلہ ختم مرزا کے ذہن میں ہو کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں مرزا غلام اور اس کے ماننے والے سب کافر ہے بھائی دعا مانگ کے جائیے الحمد للہ رب العالمین ابلامین ولاب الم الدین وسلاۃ وسلام عالات میا ابلسلیم ولا علی واضح وساری اجمائین وبرا دناف دنیا حسن وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا لنا به واعف عنا واغفر وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب انصرنا على القوم المفسدين رب انصرنا على القوم الظالمين رب انصرنا على القوم الكافرين اللهم قبنا وأيدنا وانصرنا أهل السنة والجماعة الأحرار الأبرار الأخيار إلى يوم القرار اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وأعنا ولا تعن علينا وانكر لنا ولا تنكر علينا وأكرمنا ولا تهنا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اقنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم قلب تدبير أعدائنا عليهم وشغلهم بأنفسهم وبدل أحوالهم بالسوء اللهم قلب تدبيرهم عليهم وشغلهم بأنفسهم وبدل أحوالهم بالسوء اللهم قلب تدبير أعدائنا عليهم وشغلهم بأنفسهم وبدل أحوالهم بالسوء اللهم اقفنا شرهم بما شئت وغشنا برحمتك وجنبنا عذابك اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه وحبيبه محمد وآله وأزواجه وأصحابه أجمعين